ایمان والو ان تطیعوا الذین اگر اطاعت کرو گے تم ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یردوکم پھیر دیں گے تم کو اعلی آقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے فتن قلبو پھر ہو جاؤ گے تم خاصرین نقصان اٹھانے والے بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے مددگار ہے وہ خیر الناصرین اور وہ بہتر ہے مدد کرنے والا سن القی ان قریب ڈال دیں گے ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا اور روب کو بما اشرکو بسبب اس کے کہ شریک ٹھہرایا انہوں نے ساتھ اللہ کے ما اس مخلوق کو لم یونزل بھی نہیں نازل کی ساتھ اس کے معبود ہونے کے سلطان کوئی دلیل واہم النار اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے وہ بے سمس ظالمین اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا از تخصونہم جب کاٹتے تھے تم ان کو بیزن ہی ساتھ اس کے حکم کے حتی اذا فشلتم یہاں تک جب بزدل ہو گئے تم وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے فی الامر بیچ کام کے وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے من بعد ما اراکم بعد اس کے کہ دکھایا اس نے تم کو ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے منکم تم میں سے من یرید الدنیا وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے دنیا کا وہ منکم اور تم میں سے من یرید الاخرہ وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے آخرہ کا سما سارا فاکم پھر پھیر دیا تم کو آن ہم ان سے بے یب تالی یقم تاکہ آزمائے وہ تم کو والا قدافا آن اور البتہ تاکہ معاف کیا اس نے تم کو واللہ ذو فضل علی المومنین اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر از تو سیدون جب تم چڑھ رہے تھے والا تلبون اور نہیں موڑتے تھے تم اللہ احدن دن اوپر کسی ایک کے رسول و اور رسول بلا رہا تھا تم کو فی اخرا کم تمہیں پیچھے سے فاصاب کم پھر پہنچا تم کو غم بدلے غم کے لے کہ نہ غم کرو تم علامہ فات اوپر اس کے جو فوت ہوا تم سے علامہ صابہ اور نہ اس چیز پر جو پہنچا تم کو اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو یا ایوہ الذین آمنون اے لوگو ایمان والو اگر اطاعت کرو گے تم فرما برداری کرو گے تم ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جنگ عہد کے اندر ابتدا مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ کافر بھاگ گئے مسلمان جو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں ایک درے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا باوجودے کے عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یاد رکھو آپ نے اس جگہ کے چھوڑنے سے منع فرمایا لیکن سوائے دس یا گیارہ صحابیوں کے باقی صحابی اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے اتر گئے مال غنیمت جمع کرنے میں مشہور ہو گئے ادھر جب دیکھا خالد ابن ولید نے کہ وہ درہ خالی ہے تو ڈھائی سو گھوڑے سواروں کو لے کر کے خالد ابن ولید نے ادھر سے حملہ کیا اب ظاہر ہے کہ دس صحابہ یا گیارہ آدمی جو پیدل تھے وہ کتنے لوگوں کا مقابلہ کرتے وہ تھے بھی گھوڑے سوار تھے بھی ڈھائی سو حتیٰ کہ یہ گیارہ کے گیارہ صحابی شہید ہو گئے خالد ابن ولید نے حملہ کیا اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا آپ کا سر مبارک زخمی ہوا حتیٰ کہ اتنا زیادہ خون بہ گیا صحابی کہتے ہیں کہ خون کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک بھی سرخ ہو گئی ظاہر ہے کہ اتنا زخم ہے ایک گڑھے کے اندر گر گئی ادھر عبداللہ بن قمیہ اس نے یہ آواز لگائی ان محمد اللہ خبردار انی قتل تو محمدن میں نے محمد کو قتل کر دیا جب اس کافر نے یہ آواز لگائی اسی آواز کو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے اور بڑھا کر کے بولند آواز سے یہ کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے جب صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو بڑے بڑے صحابہ وہ بد دل ہو گئے کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں سوائے پندرہ آدمیوں کے جن میں آٹھ مہاجر اور سات انصاری مہاجرین میں ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان مہاجرین کے اندر علی المرتضی بھی ہیں رضی اللہ تعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سات انصاری آٹھ مہاجر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش آیا ادھر یہ صحابہ جب ہو گئے ادھر ادھر بھاگنے لگے تو حضرت ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کا واقعہ پہلے مشکات کے اندر گزرا بھی ہے انس بن نظر نے یہ کہا اور لوگوں اگر محمد قتل ہو گئے تو ان رب محمد لم یقتل کہ محمد کا رب تو قتل نہیں ہوا ان رب محمد حی اللہ یمود محمد کا رب تو زندہ ہے جو کبھی مرے گا نہیں قاتلو علی ما قاتل علیہ جس مشن جس پروگرام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کے گئے اور وہ شہید کر دیے گئے قاتلو اس پر تم قتل ہو جاؤ قتل قتال کرو اب تمہیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لشکر میں گھس کے بڑا مقابلہ ہوا حتیٰ کہ انس بن نظر بھی شہید ہو گئے اور پہلے گزرا کہ انس بن نظر کے جسم پر بخاری کے اندر حدیث آتی ہے چوراسی زخم تھے تیروں کے تلواروں کے نیزوں کے پھر مشرقین نے ان کا مسرہ کیا ان دی حتیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹی گئی کان کاٹے گئے زبان کاٹی گئی آنکھیں نکال دی گئیں بالکل ان کی شکل کو بگاڑ دیا صحابی کہتے ہیں کہ انس بن نظر پہچانے نہیں جاتے تھے پہچانے نہیں جاتے تھے ان کی بہن نے آ کر کے انگلی کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی انس بن نظر ہے ستر صحابہ شہید ہوئے قرآن مجید نے بات سمجھائی کہ اگر نبی فوت ہو جائے کہ تو نبی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے نبی کا دین باطل نہیں ہوا ہو جایا کرتا دین تو اللہ کا ہے اگر محمد الرسول اللہ فوت بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کا دین تو باقی ہے اس دین کے لیے تم لڑتے رہو اسی دوران بعض منافقوں نے کہا کہ تم ابو سفیان کی پناہ میں ہو جاؤ یا تم اپنے آبائی دین کے اندر جو پہلے سے تمہارا دین ہے اس دین کے اندر چلے جاؤ قرآن مجید نے ایمان والوں کو تنبیہ کی فرمایا ایمان والوں اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے کافروں کی بات مانو گے تو کافر تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر کہ جس طرح پہلے تم کافر تھے پہلے تم منافق تھے پہلے تم مشرق تھے اب بھی تم اسی طرح کافر منافق اور مشرق بن جاؤ گے یار دو مالا آقا ہو نتیجہ کیا نکلے گا فتن کالبو خاصری دنیا کے اندر بھی تمہیں خسارہ اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا دنیا کے اندر تو خسارہ یہ ہوگا کہ تم پر کوئی شخص اعتماد نہیں کرے گا کہ یہ لوگ کل تو ادھر تھے اور آج ادھر ہو گئے یہ کل اس دین پر تھے آج اس دین پر ہو گئے یہ تو ناقابل اعتماد دو گے پھر دنیا کے اندر کافر بھی تمہیں وہ عزت نہیں دیں گے جو عزت تمہاری ہونی چاہیے دنیا کے اندر بھی ذلت اور موت کے بعد تو ذلت ہے ہی ہے کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مر گیا وہ ذلیل ہوگا کافروں کو اپنا دوست نہ سمجھو کافروں کو اپنا مددگار نہ سمجھو بل اللہ مولا کم بل اضراب کا ہے بل اللہ مولا کم کافر تمہارے دوست نہیں کافر تمہارے مددگار نہیں بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے اللہ ہی تمہارا مددگار ہے کافروں پہ بھروسہ نہ کرنا کافر نہ تمہاری مدد کریں گے نہ کافر تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے واہ ہو خیر الناصرین اور وہ اللہ بہتر ہے مدد کرنے والا کہ اللہ نے اس سے پہلے بدر کے اندر بھی تمہاری مدد فرمائی عہد کے اندر بھی تمہاری اللہ نے ابتدان ایسی مدد فرمائی کہ تم تو تھے تھوڑے جیسے سات سو آدمی اور کافر تھے تین ہزار اس کے باوجود ابتدان کافروں کو شکست ہو گئی لیکن تمہاری فتح تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ شکست میں بدل گئی سنلقی فی قلوب الذین و روب ایک وعدہ دی وعدہ یاد دلایا سنلقی ان قریب ڈال دیں گے ہم کافروں کے دلوں میں روب کافروں کے دلوں میں ہم روب ڈال دیں گے روایتوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان جب واپس جانے لگا ایک مقام پہ پہنچا تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ جب ہم نے ان کو قتل بھی کر دیا بہت سارے لوگ قتل ہو گئے زخمی ہو گئے تو پھر کیوں نہ ہم یوں کریں کہ واپس جا کر کے حملہ کر کے مسلمانوں کو مکمل طور پر آج ختم کر دی اس نے پروگرام بنایا لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر اتنا روب ڈال دیا اتنا روب ڈال دیا کہ اس نے واپس حملہ کرنے کی ضرورت نہ کی بلکہ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو کہ مکے والے پھر یکجا ہو کر کے دوبارہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا باوجود کہ آپ بھی زخمی صحابہ بھی زخمی اب ادھر شہداء کی تدفین کا معاملہ بھی ہے کہ ستر آدمی ان کا جنازہ بھی ہے ان کی تدفین بھی ہے ستر صحابہ اب وہ ان کو دفن بھی کریں اتنا بڑا غم اتنی بڑی مصیبت اور اسباب ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم کافروں کا پیچھا کرو صحابہ کرام اس آدمی کے کہنے کے مطابق دوڑتے گئے دوڑتے گئے حتیٰ کہ ایک مقام اسد وہاں تک صحابہ پہنچے اور اس کو کہا کہ جاؤ جا کر کے ابو سفیان کو کہہ دو کہ مسلمان بے شک زخمی ہو گئے مسلمان بے شک شہید ہو گئے لیکن مسلمان کمزور اور بزدل نہیں ہوا کرتے ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ابو سفیان کوئی جواب نہ دے سکا واپس مکے کو چلا گیا اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کافر الروبا ہم کافروں کی دل میں روب ڈال دیں گے کیوں علت وجہ بیما بے ما اس کے سہ ما ماں اشرا کو فیل ماضی تو مانا بنے گا بے شر کے ہم باللہ بسب ان کے شریک ٹھہرانے کے ساتھ اللہ کے ما اس مخلوق کو لم لمبے ہی لم ينزل بمعبودیته سلطانا کہ نہیں نازل کی اللہ نے اس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کہ ایسی عاجز مخلوق کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ایسی عاجز مخلوق کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا جس کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل کوئی وحی کی دلیل نازل نہیں فرمائی جب انہوں نے اتنا برا کام کیا شرک والا کام کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روک ڈال دیا دنیا کے اندر مروب ہو گئے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیر تو بے روبے میری مدد کی گئی ساتھ روب کے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے دل میں روب ڈال دیتے میرا مسیرت شارن کافر ایک مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرا روب اس کافر کے دل میں ڈال دیتے ہیں کافر مروب ہو جاتا ہے النار ٹھکانہ ان کا آگ ہے کیونکہ کافر اور مشرق کا ٹھکانہ تو ہے ہی جہنم وبئس مسو ظالمین برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا بے شک آیتوں کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم آج بھی یہی حکم قیامت تک یہی کہ اگر کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے جس طرح موجودہ دور کے اندر ہو رہا ہے نام تو مسلمانوں والا ہے لیکن کام سارے کافروں والے ہو رہے ہیں یہ کم اعلی آکاب کم کہ یہ کافر تمہیں اپنی راہ پہ چلائیں گے اب اس موجودہ دور کے اندر اسلام کون سا اسلام جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پیش فرمایا تھا وہ اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا نام تو مسلمان کا ہے لیکن کام ایک بھی مسلمان والا نہیں اور یہود و نصارہ کا پروگرام یہی ہے کہ نام تو ان کا مسلمانوں والا ہو لیکن کام ان کا مسلمانوں والا نہیں ہونا چاہیے اور جب ہم نے کام کافروں والے اختیار کر لیے کام کافروں والے اختیار کر لیے تو نتیجہ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں ہم پر مسلط ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو گئے اتنے ناراض ہو گئے اللہ اتنے ناراض ہو گئے اللہ کہ اللہ نے اپنی ساری نعمتیں مسلمانوں سے چھین لی اللہ نے ساری نعمتیں مسلمانوں سے چھین لی کیونکہ ظاہر نام کے مسلمان اور کام کے کافر نعمتیں چھین کر کے اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور سب سے بڑا عذاب تو یہ اللہ نے مسلط کر دیا کہ کوئی انسان مطمئن نہیں اطمینان کل بھی اللہ نے اس امت سے چھین لیا اطمینان قلبی کل بھی اللہ نے امت سے چھین لیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین باوجود کہ وہ صحابہ اتنے مالدار نہیں تھے لیکن صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اطمینان تھا کیوں اطمینان تھا اس لیے کہ جو کچھ ان کو محمد الرسول اللہ نے بتلایا اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور جس کام کے کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ان کچھ بھی ہو گیا انہوں نے وہ کام کبھی نہیں کیا آج یہی ہو رہا ہے ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کام وہ کریں جو اللہ کی رضا والے ہوں اور ان کاموں سے ہم بچیں جو کام اللہ کی ناراضگی والے والا کا سادہ کا کم اللہ ہوں ایک شبے کو قرآن مجید نے دور کر دیا بعض منافقوں نے بھی کہا منافق اس زمانے کا منافق ہو یا اس زمانے کا منافق ہو یہ منافق انتہائی بدترین انسان اور اسلام کا سخت ترین دشمن انسان ہوتا ہے منافق منافقوں نے کہا کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حقیقت نبی ہوتے شکست نہ ہوتی اگر یہ دین حق پر ہوتے تو ان کو شکست نہ ہوتی اور یہ زخمی نہ ہوتے یہ قتل نہ ہوتے اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ دل کے اندر تردد تو پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ کہتا تو ٹھیک ہے یہ عجیب نبی ہے پھر شکست کیوں گی فرمایا شکست ادھر سے نہیں شکست تمہاری اپنی وجہ سے ہوئی والا کا سودا کا کب اللہ وادہ البتہ تاکہ سچ کر دکھایا تھا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا یہ بتا ان تم دیکھ لو کہ جب تم تھے سات سو تمہارے پاس چند تلواریں تھیں گھوڑا بھی نہیں تھا اور باقی اسباب بھی نہیں تھے تم تھے سات سو اور کافر تھے تین ہزار کافروں کے ساتھ ڈھول باجے والی یا گانے والی والی عورتیں بھی تھیں جو ان کو مقتولین بدر کی غیرت دلا رہی تھیں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کی مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ سارے کے سارے کافر تین ہزار کے لگ بھگ وہ کافر جو تھے وہ بھاگ گئے ان کو شکست ہو گئی سودا کم اللہ کاٹتے تھے ان کو بے ساتھ اللہ کے حکم کے تم ان کافروں کو مار رہے تھے اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ مسلمان کی مدد کرتا ہے کافر مار کھاتا ہے اور مسلمان مارتا ہے لیکن یہ شکست یہ فتح یہ شکست میں بدل گئی کب حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ جب بزدل ہو گئے تم و تنازع تم فل امرے اور جھگڑا کیا تم نے فل امرے یعنی فی امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ پچاس تیر انداز اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا تم دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں پھر بھی اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں آدمی بھیج کے تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ فتح ہو گئی ہم مال غنیمت سمیت پھر بھی جگہ کو نہ چھوڑنا لیکن تم تمہارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہوئی تم نے جھگڑا کیا عبداللہ بن جبیر جو تمہارے امیر تھے انہوں نے کہا کہ جگہ کو نہ چھوڑو لیکن تم نے اللہ کے پیغمبر والے حکم کے اندر جھگڑا کیا کہ نا جی ہم ضرور جائیں گے تم اور نافرمانی فرمانی کی تم نے ممباد ما اراکم بعد اس کے کہ دکھایا اللہ نے تم کو ما جو تم پسند کرتے تھے کہ تم پسند کرتے تھے کہ فتح ہو جائے اللہ نے تمہیں فتح دے دی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اس دیکھنے کے باوجود تم نے اللہ کے پیغمبر کی حکم و دولی کی اور اس درے کو تم نے چھوڑ دیا مین کو میوری دنیا تم میں سے کوئی وہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پورے قرآن کے اندر اصحاب محمد کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اصحاب محمد دنیا کے طلب گار تھے یہ صرف یہاں فرمایا مین کو میں تو دنیا تم میں سے کچھ وہ تھے جو مال غنیمت کے طلب گار بن گئے لیکن مین گم تم میں سے میورید الاخرہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی جو شہید ہوئے وہ تو آخرت کے طلبگار تھے جب تم سے یہ کوتاہی ہو گئی سما سارا فا مان پھر پھیر دیا اللہ نے تم کو ان سے کہ اب کافروں سے تمہارا منہ ہٹ گیا اور تم ادھر ادھر بھاگنے لگے لیا بتا لیا کم یہ سب کیوں ہوا تاکہ اللہ آزمائے تم کو کہ کون اب اس مشکل وقت میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے کون بھاگتا ہے لیکن چلو تم سے غلطی ہو گئی والا کا قادفان کو والا کا قادفان کو اللہ فرماتے ہیں میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں آفان کو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں غلطی تو ہو گئی لیکن میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اللہ تو معاف کر دے لیکن پاکستانی صحابہ کرام کو معاف نہ کریں تو پھر اللہ کا مقابلہ ہی لازم آئے گا اللہ فرماتے والا کا دافع ان کو بخاری کے اندر مسلم کے اندر ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے کہا کہ جی بتلاؤ عثمان ابن عفان جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے پھر بتاؤ عثمان ابن عفان جنگ عہد میں بھاگ گئے تھے پھر عثمان ابن عفان بیت الرضوان کے اندر شریک نہ ہو سکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جو حضرت عثمان شریک نہ ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ شدید بیمار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر اور تجھے وہی ثواب ملے گا جو ثواب بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا پھر تجھے وہ حصہ مال غنیمت میں سے ملے گا جو مجاہدین کو ملتا ہے اللہ کے پیغمبر نے خود حکم دیا کہ تو میری بیٹی کی تیمار داری کر باقی رہا کہ جنگ عہد اس میں حضرت عثمان بھاگ گئے فرمایا والا تدافع عنکم قرآن تم نے نہیں پڑھا کہ والا عنکم اللہ تمہیں معاف کر چکا یہ قصور تو ہوا لیکن اللہ معاف کر چکا اور بیت الرضوان کے اندر جو عثمان شریک نہیں ہوئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک تو اس کو مکے بھیجتے عثمان تو مکے میں تھے کافروں نے ان کو روک لیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھ کے دوسرا ہاتھ فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے تو عثمان یہاں عثمان کا ہاتھ موجود نہیں لیکن رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا اس لیے عثمان سب سے اعلیٰ ہو گئے کہ جنگ تبو کے اندر حضرت عثمان نے کتنی خدمت کی کتنی خدمت کی آپ تمہارا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میرے دل کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہا والا کا دافا حضو فضل قانون یہ ہے کہ مومن تم بن جاؤ اللہ تم پر اپنا فضل اپنی مہربانی نازل کرے Bunlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme yasirlana Allahümme inneke afurullah. Allahümme اللهم استر الله اللهم اغفر وتقبل صلى الله تعالى على خير وآله